لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں